چلیے جب انہی آیتوں کی تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 230 کو دیکھتے آؤ سب اللہ شیتوان ازا تخت منسا افلق نہ اجل ہن نہ فلا دن فلا دلوہن نہ أَزْوَاجَهُنَّ تئی نہل معروف غال اتوبی من کا نہ من کم منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکا لکم و اتھر واللہ یعلم و انتم لا تعلمون اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ دستور کے موافق آپس میں راضی ہو جائیں یہ نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے یہاں سے رکو نمبر چودہ کا آغاز ہوتا ہے پیچھے والے لیسن میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے نبھا نہ ہونے کی صورت میں واپسی کا دروازہ کھلا رکھا اسلام ایک دین فطرت ہے کبھی بھی لوگوں کے اوپر ایسے بوجھ نہیں ڈالتا کہ جس کو کوئی برداشت نہ کر سکے شادی جب ہوتی ہے تو بہت ساری امنگیں بھی ہوتی ہیں اور تمنائیں بھی ہوتی ہیں اور اچھے گمان بھی ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ وہ حالات نہیں ملتے جس کا انسان تصور کرتا ہے یا جس چیز کی امید ہوتی ہے تب ایسے حالات میں کیا کیا جائے کیا دو جھگڑنے والوں کو ہمیشہ ساتھ رہ کے جھگڑنے ہی دیا جائے یا ان کے چھوٹے چھوٹے جھگڑے بڑی بڑی جنگوں میں بدلنے دیے جائیں صرف اس نام پہ کہ چونکہ یہ معاملہ ہو چکا ہے تو اب اس کو ہم نبھائیں گے اور اس کو ہم روکیں گے یا چھوڑیں گے تو اس میں ہماری بےزتی ہوگی انسلٹ ہوگی اسلام نے ایسا نہیں کیا اللہ تعالی نے ایسے اصول اور ایسے معاملات سامنے رکھیں کہ جس کی وجہ سے دو لوگ آپس میں ساتھ رہتے ہوئے ایک دوسرے کی خوشی کا ذریعہ بنے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا معاملہ رحم دلی کا ہو ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے کی نیت بھی ہو اور خواہش بھی ہو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے کہ اسلام سے پہلے جو حالات تھے وہ کیا تھے سب کو معلوم ہے کہ عورت جینے کے حق سے بھی محروم تھی پیدا ہوتی بیٹیوں کو مار دیا جاتا پھر عورت کے ساتھ معاملہ کتنا سنگین تھا کہ ایک ایک وقت میں دس دس مردوں کے ساتھ نکام میں ہوتی جس کا جو دل چاہتا اس کے ساتھ کرتا اور اتنا زیادہ جبر ہوتا کہ بعض دفعہ شوہر سو سو طلاقیں بھی دے دیتے دیتے لیکن بیوی بی کو جانے نہ طلاق دیتے پھر اس کے بعد رجوع کر لیتے ایک دفعہ پھر طلاق دیتے اور اس طرح سینکڑوں طلاقوں کی صورت میں عورت سال ہر سال نہ بیوی بی ہوتی نہ شوہر نہ متعلقہ ہوتی یعنی نہ وہ ایک بسی ہوئی عورت ہے اور نہ ایک اجڑی ہوئی عورت تھی اسلام نے ان تمام چیزوں کو درست کیا اور ہموار صورت پہ لا کے بتایا کہ ہر انسان کے حقوق ہے اب اس وقت جو آیت ہمارے سامنے ہے اصل میں یہی ہے وہ آیت جس کا ذکر ہم نے پچھلے رکوع میں بھی کیا تھا کہ بعض حالات میں شوہر اور بیوی جب ایک دوسرے سے جدا ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اب کر لیا تو لیکن اس کے جدائی کے اندر بھی جو بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ مرد بیوی کو ایک بار طلاق بولے اور خاموش ہو جائے اور تین مہینے دونوں انتظار کریں اس تین مہینے میں عورت شوہر کے گھر میں رہے گی ساتھ ہی رہے گی کوشش کرے گی کہ وہ رجوع کر لے آرائش کرے گی اس کا انتظام کرے گی اس کے ساتھ لیکن اگر ان تین مہینوں کے اندر یعنی شوہر معاملہ نہیں کرتے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے بعد عورت کو وہ گھر چھوڑنا پڑے گا اور تین مہینے پورے ہوتے یعنی تین کرو کی مدت جو پوری ہوگی تو اس کے بعد پھر وہ دونوں جدا ہو جائیں گے اب اس صورت میں کیا معاملہ ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی دوبارہ وہ عورت کسی اور جگہ بھی جیسے شادی کر سکتی ہے تو اسی طرح اس مرد سے بھی نکاح کر سکتی ہے یعنی بہت سمپل سی بات ہے کہ ایک دفعہ ہی طلاق کا لفظ کہہ دیا جائے یا ایک مہینے میں کئی دفعہ بھی کہہ دیا تو وہ ایک ہی قرار ہوا تو اس صورت میں جب جدائی ہوتی ہے اس طلاق کو طلاق حسنا کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہی طلاق کے بعد عدت ختم ہوئی بیوی میکے میں آ جاتی ہے اب وہ عدت پوری کرنے کے بعد آزاد ہے کسی اور سے رشتہ کرے یا نہ کرے جس طرح دوسرے لوگ اس کے لیے رشتہ بھیج سکتے ہیں اسی طرح پہلے شوہر کے پاس بھی چانس موجود ہوتا ہے عام حالات میں تو ہم نے پیچھے تفصیل سے دیکھا کہ جب ایک مرد بیوی کو تین طلاقیں دے دیتا ہے تو اس کے بعد اسی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے سے پہلے کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرنا پھر اس کے ساتھ بیوی بن کے رہنا اور فطری طور پہ وہاں نہ نبھاؤ ہو یا وہ شوہر فوت ہو جائے تو پھر پہلا شوہر اس عدت کے گزرنے کے بعد حق رکھتا ہے لیکن یہ جو طریقہ ہے کہ جس کو ہمیشہ ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی جوڑے کے اندر حالات اتنے بگڑ گئے کہ اس کو لگا کہ ساتھ رہنے سے تو بہتر ہے کہ الگ ہو جائے اور انسان جب ساتھ رہتا ہے تو بعض دفعہ فرسٹریٹڈ ہو چکا ہوتا ہے کبھی کبھی انسان جب ساتھ جڑ رہتا ہے تو اس میں وہ اچھی چیزوں پہ اس کی نظر نہیں آتی بری پہ رہتی ہے بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی بوجھل پڑتی ہیں کہ اس کے لیے انسان بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن جب اصل حالات پلٹتے ہیں مطلب رشتہ ٹوٹا اب جب عدت کے بعد حالات سامنے آئے تو سمجھ میں آئی کہ یہ بات تو درست نہیں تھی ہم نے جو کہا وہ تو صحیح معاملہ نہیں تھا ہم تو رہ سکتے تھے بعض دفعہ بچے سامنے آتے ہیں جوڑوں کے اندر شادی شدہ جوڑوں کے بچے بھی ہوتے ہیں اب کبھی وہ بچوں کے تقاضے ہیں شوہر کے پاس بھیجیں تو ماں اداس ہے بیوی کے پاس رہیں تو باپ خرچ نہیں دیتے اور اگر بیوی چھوڑ دے کے جواب آپ لے جاؤ تو ان کے لیے دل دھڑکتا ہے تو اسی قسم کے فطری تعلقات جو انسان کے دل کے ساتھ ہیں تو ایسے ہی معاملے کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کہ وہ ازاد الگ تم اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو کون دے چکے شوہر دے چکے یہاں جمع کا سیگا کر کے بتا دیا کہ یہ حکم ہر انسان کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی شوہر بیوی کو طلاق دے چکا اب نیچے بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ رجعی طلاق یعنی ایک یا دو طلاقیں بس کیونکہ دو طلاقوں تک طلاق رجعی طلاق ہوتی ہے پہلی طلاق کے بعد بھی رجوع کا حق موجود ہوتا ہے دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع کا حق موجود ہوتا ہے یعنی مرد نے بیوی کو پہلے توہر میں طلاق دی وہ مہینہ گزر گیا پھر اس کے بعد دوسرے پیریڈز کے بعد اس کو دوبارہ طلاق دے دی لیکن اس کے بعد تیسرے پیریڈز کے بعد نہیں دی اور اسی طرح تین مہینے گزر گئے تو یہ طلاق طلاق رجعی ہوئی یا اس سے بھی اچھا طریقہ کہے کہ پہلے مہینے طلاق دے دی اور بس خاموش رہے یعنی یہ جو ہمارے ہاں ایک طریقہ نکلا ہے نا طلاق طلاق اور دس دس دفعہ لفظ بولنے یہ اس کی ضرورت نہیں ہے طلاق ایک دفعہ کہنے سے بھی ہو جاتی ہے اور وہی یہاں ذکر ہے کہ جب کسی نے ایک دفعہ کسی کو طلاق دے دی اب وقت گزر گیا فبلغ رخ نہ اس کے نیچے اب لکھی ایرو ڈال کے کہ عدت پوری کر لی یعنی وہ تین کرو کے مدت تک پہنچ چکی اب کیا ہوگا فلا تعدل ہننا اب نہ روکو ان کو کن کو نہ روکو عورتوں کو ہننا کی ضمیر آپ دیکھیں گے کہ مونس کی ہوتی ہے کہ نہ روکیں ان عورتوں کو سوال پیدا ہوتا ہے کون نہ روکے گھر والے عورت کے ولی اس کا باپ اس کے بھائی کس بات سے نہ روکے آئین کہنا ازوا کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے کون سے شوہروں سے آپ نیچے بریکٹ ڈالیے یا ایرو ڈالیے اور لکھیے پہلے شوہروں سے یعنی جس شوہر سے طلاق رجعی ہو کے عدت پوری ہو گئی عورت گھر آ گئی اب اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی رشتے بھیجے اس مرد کو بھی خیال آیا کہ نہیں میرا تو خیال تھا یہ عورت اچھی نہیں لیکن جانے کے بعد احساس ہوا کہ یہ اچھی ہی تھی میں نے تو سوچا تھا اس کے بغیر جی لوں گا لیکن میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا یا مجھے کوئی دل میں اور بسی ہوئی تھی امید تھی کہ کہیں اور ہو جائے گا معاملہ لیکن نہیں ہو سکا مطلب وہ عذر رفع ہو گیا جس کی وجہ سے طلاق دی گئی تھی تو اب کیا کیا جائے وہ دوسرے مردوں کی طرح وہ بھی رشتہ بھیجتا ہے تو فرمایا کہ ولی جو ہیں ان کو اس وقت میں کسی جوش میں آنے کی یا غصے میں آنے کی ضرورت نہیں بہتر کیا ہے کہ ان کا رشتہ کروا دیں شرط کیا ہے جب وہ دونوں آپس میں راضی ہوں معروف طریقے سے اصل بات یہ ہے کہ دونوں یعنی شوہر اور بیوی ترا دو کے نیچے ایرو ڈالیے اور لکھیے شوہر اور بیوی یہ دونوں راضی ہیں آپس میں کس بات پہ کہ ہم گھر بسانا چاہتے ہیں اب دیکھیے کہ حقیقت اور ہوتی ہے گمان اور ہوتے ہیں میں اس چیز کو پیچھے ملاؤں گی اس چیز سے کہ جب لڑکیاں اور لڑکے جوان ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں امنگیں پیدا ہوتی ہیں جب ابھی کوئی ساتھی نہیں ملا ہوتا لیکن کوئی ہنس کے بھی دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ یہی اچھا ہوگا پھر بعض لوگوں کے لیے یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے اور ان کے بارے میں یہ گمان کر لیا جاتا ہے کہ یہ بھی مجھے بہت اچھی طرح چاہتے ہیں اور اس کے دل میں صرف میرے ہی لیے یہ باتیں یعنی لڑکی لڑکا ایک دوسرے کی محبت کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب اصل پریکٹیکل میدان میں آتے ہیں جب شادی ہوتی ہے اسی جگہ تو پھر پتا چلتا ہے کہ وہ تو وہ تو میرا بوائے فرینڈ تھا وہ تو میری گرل فرینڈ تھی لیکن جب بوائے فرینڈ ہسبینڈ میں بدلتا ہے اور جب گرل فرینڈ جو ہے وہ بیوی میں بدلتی ہے تو تقاضے بدل جاتے ہیں سوچ کا نظریہ بدل جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو اتنا اچھی چوائس نہیں تھی کبھی کبھار تو یہ بات اچھی ہے ان سے دل لگی کی لیکن یہ ایک ذمہ دار انسان نہیں یا یہ اس کیلپر کا نہیں کہ میں اس کے ساتھ اتنا وقت گزاروں بالکل اسی طرح بعض دفعہ لوگ ساتھ رہتے ہوئے جب میاں بیوی بنتے ہیں کسی نے شادی کرا دی ارینج میرج ہوئی یا حالات ہوئے ایسے یا قسمت میں تھی اب جب ہوتی ہے تو پھر انسان ہر لمحے یہ سوچ میں رہتا ہے کہ نہیں میرا خیال ہے کہ میری صحیح جگہ شادی نہیں ہوئی مجھے لگتا ہے یہ مرد ٹھیک نہیں مجھے لگتا ہے یہ عورت ٹھیک نہیں اور عموماً مردوں کی طرف سے ایسی غلط فہمیاں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ عورت کے مزاج میں عموماً نبھاؤ ہوتا ہے اس کو کہہ کے یہ بھیجا جاتا ہے کہ اب اس گھر سے تیرا جنازہ ہی آئے گا حالانکہ یہ باتیں بھی کوئی اسلامی کلچر سے زیادہ میل نہیں کھاتی تو بہرحال جب انسان ساتھ رہتے رہتے معاملہ ایسا بگڑتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جدائی پہ نوبت آ جاتی ہے جب مزاج میں غصہ بھی ہوتا ہے تو جلدی سے غصے میں آتا ہے بعض لوگ بات بات پہ طلاق کا لفظ بول دیتے ہیں اب جب جدائی ہوئی لڑکی گھر میں آ گئی مرد نے طلاق دے دی بچے بکھر گئے معاملہ بگڑا اب اس مرد کو جب ایک ہی دن اپنی اس بیوی کے بغیر گزارنا پڑا تو اس کی قدر آئی اس عمر میں ہو سکتا ہے کہیں دوسری جگہ رشتہ نہیں مل رہا کون دے گا بچوں کے ساتھ کون لے گا اور نئے معاملے اور نئے تقاضے پھر وہ سوچتا کہ نہیں میری غلطی تھی بعض چیزیں ساتھ رہ کے ریئلائز نہیں ہوتی جو دور جا کے ریئلائز ہو جاتی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کا پیٹ بھرا ہونا اور اس کو آپ کھانے کی مزید چیزیں پیش کرتے جائیں وہ منہ چڑھائے گا وہ نخرے کرے گا لیکن اس کو دو دن بھوکا رکھیے پھر اس سے پوچھیے کیا یہ چیز اچھی ہے تو وہ جلی بھی کھا لے گا کہ نہیں اچھی ہے بالکل اسی طرح شوہر اور بیوی ساتھ رہتے ہوئے بعض دفعہ ایک دوسرے کی قدر نہیں کرتے تو اللہ تعالی نے ایسے موقع پہ ایک چانس اور دے دیا اور وہ کیا ہے کہ کہ وہ اپنے پہلے ہی شوہر سے نکاح ان کا ہو جائے ازا ترا دو بہم بال معروف جب کہ وہ راضی ہوں آپس میں معروف طریقے سے یہ شرط ہے یہ نہیں کہ مرد کے اچھا ایک دفعہ ہاتھ سے نکل گئی تھی ذرا اس کو دوبارہ لاؤں نکاح میں اور پچھلی کسرے نکالوں ہمارے ہاں تو معذرت کے ساتھ ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں کہ بعض لڑکیوں کو میکے میں بھیجا جاتا ہے پیچھے سے طلاق کے پیپر بھیج دیے بعد میں پتا چلا کہ وہ تو زیورات اسی کے پاس تھے اور ابھی تو ہم نے اس سے بہت کچھ ہتھیانا تھا پھر چاپلوسی کے ساتھ اس کو واپس بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ ہم تمہیں بسائیں گے پھر لڑکی جب گئی چار دن اچھے رہے ساری چیزیں اس سے اپنے نام کرائیں زیورات لیے اور پھر اس کو رات کے وقت دروازے کے باہر کھڑا کر دیا کہ یہاں سے چلی جاؤ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عورت پریگنٹ ہے کہ نہیں عورت کے ساتھ کیا معاملہ ہے یعنی میں ایسے کئی واقعات کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ کیا انسان کبھی اتنا بھی خود غرض ہو سکتا ہے ہماری ایک ساتھی ہیں ماشاء اللہ کافی بڑا بچہ ہے اب ان کا تو وہ خود ہی بتاتی ہیں کہ یہ بچہ پہلے میاں سے اور اب دوسری جگہ شادی ہوئی اور میاں ماشاء اللہ بہت اچھا ہے تو بیٹا بھی جوان ہے تو ایسی کوئی بات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ یعنی ایسے معاملہ آپ کا ہو گیا تو آپ سیٹل تھیں یا انہوں نے آپ کے بچے کے لیے بھی ان کے دل میں خیال نہیں آیا تو کہنے لگی کہ میں آٹھویں مہینے کی پریگنٹ تھی اور میرے شوہر نے مجھے گھر سے باہر کھڑا کر دیا تھا یعنی اس طرح کے جھگڑے اٹھے کہ پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا تھا لیکن گھر والوں نے بیچ بچاؤ کر کے پھر صلاح کرا دی کہ نہیں اب تو بچہ بھی ہو جائے گا ان کی محبت ہوگی لیکن آٹھویں مہینے میں دوبارہ باہر کھڑا کر دیا تو میں نے سوچا کہ اتنی سنگ دلی اور بے حسی کیوں ہے آج اس کی وجہ کیا ہے کہ آج اللہ کا خوف نہیں ہے یا آج ہمارے انتخاب درست نہیں تو بہرحال پھر جو اس کے بعد ان کے ساتھ ہوا الحمدللہ اس وقت وہ ایک مطمئن زندگی گزار رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی وقتوں میں کہ جب کوئی معاملہ بگڑے تو اس کے بعد دوبارہ نبھاؤ کا راستہ کھول دیا کہ دوبارہ اگر واقعی وہ شوہر جو ہیں حق پہ ہیں دل صحیح ہو گئے بس دفعہ دیکھیے کہ کچھ حالات وقتی بھی ہوتے ہیں انسان خود برے نہیں ہوتے دوسروں کی وجہ سے ہوتے ہیں میں کہنا نہیں چاہتی لیکن مثال دوں گی کہ کسی وقت گھر والے بھی وجہ بنتے ہیں گھر میں گھر والوں کا پریشر ہو سکتا ہے ماں باپ کا کلوتا بچہ ہے یا بہنیں بہت ساری ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں حالانکہ یہ انسانیت کو زیب نہیں دیتا لیکن بعض دفعہ کچھ سائیکولوجیکل پرابلم ایسے آ جاتے ہیں کہ لوگ پھر قبول ہی نہیں کر پاتے کسی نئے رشتے کو تو اب آپ دیکھیے کہ وہ اس کی وجہ سے مرد کا بھی پھر رویہ بدلنے لگتا ہے اب ہوا کیا کہ طلاق دے دی ختم ہو گیا معاملہ خدا نہ خاصہ صرف ایک آپ کو مثال دینے کے لیے کہہ رہی ہوں یعنی ایسا ہو یہ نہیں میں کہتی لیکن کبھی ہو جاتا ہے کہ ماں کے کہنے پہ مرد نے طلاق دے دی اب خاموش ہو گیا چلا گیا بیوی بھی ہے بچہ بھی ہے بیوی اپنے گھر آ گئی بچہ بھی اس کے پاس ہے اور سو آن اب کیا ہوا کہ چند سال کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا اب ماں بیچ سے نکل گئی جس کی وجہ سے بچے کا دماغ مزاج بگڑا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے راستہ کھلوا دیا کہ تعدلو ہن کہنا ہننا مت روکو ان بیویوں کو اپنے پہلے شوہروں سے نکاح کرنے پہ ہاں شرط کیا ہے دونوں راضی ہوں اب اس وقت یہ نہیں کہ صرف مرد کہہ رہا تو تو جاؤ بیوی کی بھی مرضی ہو اور ایسا حکم کیوں دیا کس نے دیا کا یو ادبی من کا منکم من کم یو من یہ حکم اس کو دیا جاتا ہے یہ نصیحت اس کو فائدہ دے گی جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے اللہ اکبر ایک ذاتی سرسری نجی معاملے کو اللہ پر ایمان اور آخرت کے ساتھ کیسے جوڑ دیا کہ اللہ پر ایمان کیا ہے کہ وہ عورت یا وہ جوڑا یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ خیر میں سے شر نکال دیتا ہے یخرج الحی من المیہ و یخرج المیہ من الحی اسی طرح ان اللہ کلی شعین قدیر یہ ہے اللہ پر ایمان کی صورت ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ایک اور اللہ پر ایمان کہ آسان تکر ہو شعین بہو خیر اللہ تمہارے تمہیں ایک چیز بری لگتی ہے ہو سکتا ہے تمہارے حق میں بہت اچھی ہو اللہ کی صفات پہ یقین ہو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بس ایک دفعہ دروازہ بند ہوا تو یہ کھل نہیں سکتا جس کا اللہ کے خزانوں پہ اعتبار ہوتا ہے پھر بندہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے کہ انسان یہ بھی تو سوچ سکتا ہے کہ انسان ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے لیکن جب پلٹ کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے تو میں یہ صفت کیوں نہ اپناؤں طائب جو ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے گناہ نہ کرنے والا ہے تو اللہ پر ایمان کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں اور ولیوم آخر آخرت کا ایمان کیسے اس میں آتا ہے کہ انسان اپنے ایک ایک دکھ اور صدمے کی جزا آخرت میں لینے کے لیے تیار ہے کہ ان نو صبر ان ددمہ دل اولا سہے تکلیف سہی جو غم آئے جو پچھلی زندگی کی سیاہیاں تھی اس نے ہو سکتا ہے میرے نام مال کی سیاہیوں کو مٹا دیا ہو ہو سکتا ہے کہ میں اس صدمے کو برا سمجھتی تھی لیکن میرے حق میں اچھا تھا کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ میں آخرت پر ایمان لاتی ہوں پھر اس طرح ایک اور اینگل سے بھی دیکھیے آخرت کے ساتھ تعلق کیسے جڑے گا کہ آخرت بھی تو آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے نا بظاہر اثرات دکھتے ہیں دنیا میں لیکن حتمی طور پہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا وہاں اسی طرح زندگی میں ایسے معاملات کے وقت میں خاص طور پہ ایک جگہ دوسری جب معاملے ہوتے ہیں تو یہاں نہیں پتا ہوتا کہ کل کیا ہو جائے گا اچھا سوچ کے کر رہے ہیں پتا نہیں پہلے سے بھی برے حالات نہ ہو جائے یا پتا نہیں یہ اچھی سے بری نہ ہو تو بالکل یوم نون بالآخرہ یعنی یوم الاخر کے ساتھ ایمان جوڑ کے بتا دیا کہ تم اس کو اللہ پہ چھوڑ دو جیسے یہ معاملات اللہ تعالیٰ کے ہیں اس کی صفات پہ اعتبار کرو اور اس طرح کرنے کا حکم کیوں دیا ذالکم اسکالکم و اتھر یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بھی ہے اور پاکیزہ ترین بھی ہے کیسے اب دیکھیے کہ عورت کا سطر ایک کے سامنے کھل گیا ایک کے سامنے معاملے کھل گئے دونوں ایک دوسرے کے راز و نیاز سے واقف ہو گئے اب اگر وہی عورت کسی دوسرے مرد کے پاس جاتی ہے تو اس کو اس کے سامنے بھی ایکسپوز ہونا پڑے گا تو اس سے زیادہ بہتر نہیں کہ اطہر پہلے ایک ہی شخص کے ساتھ انسان کا پردہ رہے پھر ازکال لکم دونوں کا فرق انشاءاللہ آگے آپ کو بتاؤں گی جا کے لیکن خیالات بھی تو پاک ہے نا اس کا لفظ جو ہے نا یہ دل کی پاکیزگی کے لیے آتا ہے اور اتھر جسمانی پاکیزگی یعنی جس دل میں اگر ایک شخص بیٹھ چکا تھا پہلے اب ضروری ہے کہ وہاں کسی اور کو لایا جائے ایک ہی سے تعلق جڑ گیا دل کا بھی اور جسم کا بھی تو بہتر ہے کہ اسی کے ساتھ رہنے دو اور دوسری ایک اور اس کی صورت بھی ہوتی ہے کہ بچے ہیں اگر تو بچوں کی صورت میں بھی تو ظالکم ازکالکم وطہر ہے نا کہ ایک بچوں کو اسی باپ کا نصب دیا جائے اسی کے نام کے ساتھ وہ جڑے کسی اور کے ساتھ جڑیں گے تو مشکل ہوگی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے اللہ کیا جانتا ہے اور تم کیا نہیں جانتے کہ اللہ کے اس فیصلے کے اندر حکمت کیا ہے اب یہ تو میں نے ایک خلاصہ کی اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جس کو سن کے آپ انشاءاللہ ساری کیفیت جو ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کب ہوا اور کیسا ہوا اس کے اندر ایک مشہور واقعہ آتا ہے ایک صحابیت ماقل بن یسار جیسے عقل لکھتے ہیں نا اس سے پہلے میم لگا دیں ماقل بن یسار کہتے ہیں کہ میری ایک بہن تھی اب ان کی شادی کسی مرد سے ہوئی اس مرد نے ان کو طلاق دے دی طلاق کے بعد یہ عورت گھر میں آ گئی جب عدت گزری تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ دوسرے مردوں کی طرح ان کے پہلے شوہر نے بھی ان کو نکاح کا پیغام دے دیا پھر رشتہ بھیجا تو ماکل نے انکار کیا بھائی تھے غیرت آ گئی ہوگی کہا میں تو نہیں دوں گا جس نے میری بہن کو اتنا تکلیف دی میں اس کو کیوں دوبارہ دوں لیکن کہتے ہیں کہ بہن چاہتی تھی کہ وہ واپس اپنے شوہر کے پاس چلی جائے تو اس موقع پہ یعنی معاملہ کس کے سامنے آتا اللہ کے علیہ وسلم پہ آیت نازل ہو گئی کہ فلا اذا بينهم بالمعروف کہ تم مت روکو ان کو کہ وہ اپنے پہلے شہروں سے نکاح کر سکیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے خلاصے کے طور پہ پیش کیا اسی طرح ایک اور روایت بھی اس کے بارے میں آتی ہے صحیح بخاری ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ آیت وما یتلا علیکم فل کتاب سورہ نصاب کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے کہتے ہیں کہ وہ آیت بھی جو تمہیں کتاب کے اندر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھ کر سنائی جاتی ہے جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر ہو چکا ہے اور ان سے بیزار ہو کر ان کا کسی سے نکاح کرو ایسی یتیم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی جو کسی شخص کی پرورش میں ہو ممکن ہے کہ اس کے مال اور جائیداد میں بھی شریک ہو وہی لڑکی کا زیادہ حقدار ہے لیکن وہ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا البتہ اس کے مال سے اسے روکے رکھتا ہے اور کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں ہونے دیتا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس کے مال میں حصے دار بنے یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے تو اس کو یہاں لانے کا بھی مطلب کیا ہے کہ بعض دفعہ اس معاشرے میں یہ ہوتا تھا کہ یتیم بچیاں جب دولت مند بھی ہوتی تو وہ لوگ جو ان کے ولی بنتے جو کفیل بنتے گارڈین بنتے وہ ان کا نکاح نہیں ہونے دیتے تھے کیوں کہ اگر نکاح ہوا تو ان کی دولت باہر چلی جائے گی اور افسوس کی بات ہے کہ آج کے اس پڑھے لکھے دور میں ہم مسلمانوں نے بھی میں بھی یہی ہو رہا ہے آپ بعض دیہاتوں میں جا کے دیکھیں اگر کسی لڑکی کا باپ مر جاتا ہے اور اس کے پاس بڑی جائیداد ہے مربع ہیں اور اس طرح کی چیزیں تو جو وہاں کے خاندان جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو شادی نہیں کرنے دیتے کہ ہماری دولت باہر چلی جائے گی میں نے خود ایسی آرٹیکلس پڑھے بہت ہی تکلیف دے کہ بعض دفعہ ایسی لڑکیوں کی شادیاں قرآن پاک سے کر دی جاتی ہیں بھی اس کی کیا ضرورت ہے وہ اس میں ایک اپنے دل میں خیال ہے نا کہ نکاح نہ کریں کسی کا تو جنازہ بھاری ہوتا ہے یعنی اپنے طور پہ خود ہی باتیں بنا کے لوگ خود ہی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں باقاعدہ ایک لڑکی کی تصویر میں نے دیکھی ایک آرٹیکل میں اس کے سامنے قرآن رکھا ہوا تھا اور لوگ اسے نکاح کروا رہے تھے کہ اس کا قرآن سے نکاح مطلب کہ کہ اب تم ساری زندگی ڈیووٹ کر دو بیٹھو اور ایک قسم کا نن بننے والی کیفیت ہے کہ تم قرآن پڑھو یہ بھی نہیں کہ کوئی قرآن سمجھے کیونکہ جب لوگ قرآن سمجھ لیتے ہیں تو ان کو اپنے حقوق کا پتہ چل جاتا ہے اور اسی لیے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا قرآن پڑھنے اور پڑھانے سے کہ اب عورتوں کو تو اویئرنیس ہو گئی آپ مجھے پورے یقین سے بتائیں کہ یہ پچھلے جتنے بھی لیسنس میں آپ نے عورتوں کے حقوق اور طلاق اور عدت کی باتیں اور بیوگی کی اور یہ ساری جو پڑھیں گے آگے کیا پہلے معلوم تھی قرآن کھلتا ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں لیکن لوگ نہیں کھولنے دینا چاہتے آنکھیں لہٰذا وہ ایسے اختلافات کرتے رہتے ہیں تو اس طرح کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے بچانے کے لیے نازل کی پہلے یہ جو لفظ ہننا ہے اس کو میں تھوڑا سا مزید واضح کروں گی اس کا روٹ ہے سختی کے ساتھ کسی کو روکنا تعدل امر کہتے ہیں کام مشکل ہو گیا داؤل عدل کہتے ہیں ایسی بیماری جس کا علاج اتبا یعنی طبیبوں کو تھکا دے انکیوریبل ڈیزیز یہاں کیا مراد ہے کسی مفاد کی خاطر رکاوٹ ڈالنا آج ہمارے ہاں خدا نخواستہ کسی کا معاملہ ایسا ہو جائے تو عموماً کیا جملے بولے جاتے ہیں گھر والوں کی طرف سے ارے دیکھا ہوا ہم نے اس کو کیا آنکھوں دیکھی مکھی کھا جائے نگل لیں پہلے تو نہیں پتا تھا دے دیا ہمیں پتا اس نے ہماری بہن کو کتنے دکھ دیے ٹھیک ہے بھائی بہنوں کی محبت دوسروں کے لیے ہوتی ہے اور خاص طور پہ ماں باپ کے دل میں بیٹیوں کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ بے مثل ہے جو بھی ان کے بیٹیوں کو تکلیف دے گا وہ ماں باپ کو تکلیف دینے والی بات ہے اللہ کے نفس وسلم کے اپنے لفظ ملتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے دی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو بیٹی ایک بڑی جذباتی چیز ہوتی ہے لیکن اس آیت کے مخاطب جو ہیں یہ اصل میں ولی ہیں باپ ہو سکتا ہے باپ نہیں ہے تو بھائی ہیں جیسے یہاں عاقل تھے تو ہر معاشرے میں ایسا معاملہ ہوتا ہے اس سے ایک بات جو پتہ چلتی ہے وہ کیا پتا چلتی ہے کہ بڑی اہم ہے یہاں اشارتن ملتی ہے لیکن صورت نصاب میں کھل کے سامنے بات آئے گی اور وہ کیا ہے کہ نکاح کے وقت ولی کی اہمیت ایون یہاں دیکھیں کہ شادی شدہ عورت ایسی عورت جس کو یعنی سیبہ بولتے ہیں عربی میں سیبہ وہ عورت ہوتی ہے جس کی پہلے شادی ہو گئی اور واپس پلٹ کے آ گئی بیوکی کی صورت میں یا طلاق کی صورت میں ایسی عورت بھی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی جب تک کہ ولی راضی نہ ہو اور کنواری جو ہے اس کے لیے تو ولی کی ویسے ہی بہت اہمیت ہے اس کے علاوہ اگر کوئی نکاح ہوتا ہے تو وہ نکاح نہیں زنا قرار دیا جاتا ہے ترمزی کی ایک صحیح روایت آپ کے سامنے رکھوں گی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ لا نکاح اللہ بھی ولی نکاح نہیں ہوتا مگر ولی کے اجازت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت اپنے ولی کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے نکاح باطل تین بار آپ نے یہ بات کہی اگر اس سے صحبت ہوئی ہے تو اس کی شرمگاہ کے حلال کرنے کے عوض اس کے لیے حق مہر ہے اگر وہ اختلاف کریں تو جس کا کوئی ولی نہیں بادشاہ اس کا ولی ہے کیا پتا چلا کہ کوئی عورت کوٹ میرج نہیں کر سکتی باپ ہے تو بھائی کی ضرورت نہیں قریب کے ولی کے ہوتے ہوئے دور کے ولی کی ضرورت نہیں رہتی اس لیے آپ دیکھیے کہ یہاں یہ جو بات کہی کہ فلا تعدلو ہننا مت روکو ان کو تو کون روک رہے ہیں ولی روک رہے ہیں نا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ولی کی اہمیت ہے نا ورنہ سیدھی سیدھی یاد آ جاتی عورتوں کو کہہ دیا جاتا کہ ہاں ٹھیک ہے کر لو ٹھیک ہے اور تو تم کر لو تم سمجھتی ہو میاں اپنے مردوں سے نکاح کر لو نہیں ایون اس کے معاملے میں بھی ولی کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑا سا معاملہ نرم ہو جاتا ہے یعنی ایک کاری لڑکی یا جس کی پہلی دفعہ شادی ہو رہی ہے اس کی اجازت کی ضرورت ہے اور میں یہاں یہ موضوع نہیں چھیڑنا چاہ رہی کیونکہ ان شاء اللہ بہت تفصیل سے ہم سورت نساء کے پانچویں پارے کے پہلے رقو میں سارے ارکان نکاح جب دیکھیں گے تو اس میں یہ چیز سامنے آئے گی لیکن یہاں اشارتاً بتا دوں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا بعض حالات میں جب بات نہیں مانتے کہیں شادی کرنے کو تو لڑکیاں بھائیوں کو راضی کر کے جا کے نکاح کرتی ہیں ایسا نہیں ہوتا قریب کے ولی کے ہوتے ہوئے دور کا ولی نہیں چل سکتا بعض دفعہ مائیں ایسی شادیاں کروا دیتی ہیں باپوں سے چھپ کے عورت کبھی ولی نہیں بنتی ہاں ولی جو باپ ہے وہ بیٹی کا رشتہ مانگ بھی سکتا ہے ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کا ذکر کر دوں کہ کبھی یہ پسند نہیں کرتے کہ لڑکی کا باپ خود کسی کا رشتہ مانگے یعنی دل میں خواہش بھی ہوتی ہے فلاں لڑکے سے شادی ہو جائے یہ اچھا رہے گا ہماری لڑکی کے لیے لیکن اس کو برا محسوس کرتے ہیں اور برا کیوں نہ کریں اگر ایسا کر دیا تو ساری عمر اس لڑکی کو تانے بھی تو لوگ دیتے ہیں نا کہ خود ہی گھر میں آ کے دے گئے تھے ہم نے کب تجھے مانگا تھا تجھے تو خود ہی دے گئے حالانکہ آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو بہترین لوگ تھے اس زمین پہ ان کا معاملہ کیا ہوتا تھا کہ وہ جب اپنی بچیوں کے ساتھ معاملہ دیکھتے تو وہ خود رشتہ کرتے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ان کی بیٹی تھی حضرت حفصہ بنتے عمر رضی اللہ عنہ ان کی شادی ہوئی ابن خزافہ سہمی سے اب وہ بیوہ ہو گئی یعنی غزوہ بدر میں ان کے یہ شوہر جو تھے ان کا انتقال ہو گیا اور یہ مدینہ منورہ میں اس وقت بھی اب جب ان کی عدت گزری تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی جا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو رشتہ پیش کیا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح حفصہ سے کر دوں اب ایک باپ بیٹی کے لیے کہہ رہا اب وہ خاموش ہو گئے انہوں نے کہا سوچ کے بتاؤں گا اس کے بعد جب سامنے آئے تو کہا کہ کیا سوچا تو عثمان غنی نے کہا کہ میں ابھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں میں ابھی نہیں کرنا چاہتا ایک کو تھوڑا سا برا بھی لگا پھر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رسی اللہ تعالیٰ ہو جائیے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اب دیکھیے ان کی عمریں کتنی بڑی بھی تھیں لیکن اس دور میں دینداری دیکھی جاتی تھی تقوی دیکھا جاتا تھا باقی چیزوں سے زیادہ تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق سے اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں انہوں نے خاموشی اختیار کی نہ بولے کیونکہ ابو بکر صدیق کو اشارت وسلم ذکر کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے حفصہ سے نکاح کا تو اس کے بعد ابو بکر نے بھی جب انکار کیا اب دیکھیں دو طرف سے ابو عمر فاروق کو تھوڑی تکلیف پہنچی لیکن اس کا اللہ تعالیٰ نے بدلا کیا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح ہوا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو اس کے بات کرنے کا یہاں مقصد کیا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ بعض دفعہ انسان کو جذباتی کر دیتی ہیں لیکن ایسے حالات میں جذباتی نہیں ہونا چاہیے اب دیکھیں کہ اگر آپ کو اسلام کا طریقہ طلاق سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر کتنی زیادہ گنجائش ملتی ہے نا اس کے برعکس ہمارے ہاں کتنی افراد اور تفریح ہے ان سارے ہی معاملات میں ساتھ رہتے ہیں تو گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں بعض اوقات چھوڑتے ہیں تو ایک لمحے میں یوں چھوڑ دیتے ہیں جیسے مرغی کی گردن کاٹی جاتی ہے ایک گھر کی رانی باہر سڑک پہ کڑی کر دی جاتی ہے جس کو کسی سے بات کرنے کی کی بھی بھی ضرورت ضرورت نہیں نہیں کسی کو سیل فون ساتھ لینے یہ ساری ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں اتنی کھول کے رکھی لیکن پھر بات یہ ہے کہ لوگ کیوں رکاوٹ بنتے ہیں یہ جو تادلو کا لفظ اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے مفاد کی خاطر کسی کے معاملے میں رکاوٹ ڈالنا بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ اتنے واضح حکم سن کے بھی دلوں میں کیوں نہیں جانتے اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دی آزو من کان کم یو من ہی یہ باتیں تو انہی کے دلوں میں اتریں گی جن کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نصیحت تو آئی لیکن دلوں تک کیسے پہنچے گی کس کو فائدہ ہوتا ہے نصیحتوں سے چند پوائنٹس رکھوں گی آپ کے سامنے دلوں تک نصیحت کب پہنچتی ہے جب اللہ کی ذات اور آخرت پر یقین ہو ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو جائزہ لیتے جائیں کیا نصیحت سن کے میرے دل تک پہنچتی ہے بات سن کے ماننے کی نیت سے سنتی ہوں پھر اسی طرح جب انسان اس دنیا سے زیادہ وسیع آخرت پر توکل رکھے پھر نصیحت دل تک پہنچے گی جب دل کی پسند اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے اب دیکھیے کہ جو اچھا لگتا ہے نا اس کی بات بھی اچھی لگتی ہے اگر ہمارے دل اللہ کے آگے جھک گئے نا تو اس کی رائے کے آگے اس کی رضا کے آگے جھکنا کوئی بھی مشکل نہیں ہوگا پھر اسی طرح جب دل میں یہ شعور پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جس طرز عمل کو اختیار کرنے کو کہتا ہے وہی بہتر ہے یہ جس کو یہ یقین آ جاتا ہے تو پھر اس کو رب کی بات پہ بھی یقین آتا ہے اسی طرح جب دل کو یہ یقین آ جائے کہ جو ذات رہنمائی کرتی ہے وہ سب جانتی ہے اس کی بات پر لبئی کہنا ہمارا فرض ہے تو ایسے وقت میں ہی انسان اس بات کو سنتا ہے اور پھر مانتا ہے تو لہٰذا پوری آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ اگر کبھی شوہر اور بیوی دوبارہ ملنا چاہیں تو گھر والوں کو رکاوٹ نہیں بنانی چاہیے انا کا مسئلہ نہیں اس کو بنانا چاہیے اپنے طور پہ جو بات کہہ دی اس کو اب نبھانے کے لیے کسی دوسرے کو مطلب سولی پہ نہیں چڑھانا چاہیے آپ ذرا سوچئے نا وہ لڑکی کہ جس کو گھر سے طلاق بھی ہوئی اب میکے میں آ گئی بس حالات میں آپ دیکھیے کہ لڑکیوں کے ذہنوں میں خیال ہوتا ہے کہ ہم میکے میں جائیں گے تو بہت خوش رہیں گے وہ اصل میں گمان کر لیتی ہیں ان ملاقاتوں پہ جو انہوں نے سال میں ایک بار دس پندرہ دن کے لیے ملنا ہوتا ہے میکے کو بھائی بھی بے چین ہے بھابیاں بھی خوش ہیں ماں بھی بے چین ہے باپ بھی دیکھ رہا ہے بچوں کو بھی معمول لے لے کے باہر پھرتے ہیں بعض لڑکیاں ان چیزوں سے غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ چھوڑو ادھر سے تو ادھر بہتر بہتر ہے لیکن ایک بات آپ کو کہوں گی جو شاید آپ کو فائدہ دے یا آپ نے کبھی اس کو اس طرح سے سوچا ہو کہ شوہر کے گھر کے غم یا تکلیفیں جو ہیں وہ میکے کی خوشیوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں کیونکہ عورت کی ایک اپنی انا ہوتی گھر ہوتا ہے اس کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں عموماً ایسی لڑکی کو کیا سمجھا جاتا ہے جو میکے میں آ چکی ہو جس کے ساتھ بچے بھی ہوں یا پھر آگے اس کا کوئی سورس آف انکم بھی نہیں شروع میں محبت آئے گی بعد میں اب دیکھیے عید کے وقت پہ بچے رو رہے ہیں ان کو پرانی چیزیں مل رہی ہیں دوسروں کو نہیں مل رہی ہیں تو یہ سارا سیٹ اپ اصل میں اسلامک سیٹ اپ ہے ہی نہیں اسلام میں ٹھیک ہے دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا دروازہ کھولنے کا اعلان بھی کر دیا جاتا ہے لیکن جب ایسا معاملہ ایک دفعہ ایک جگہ شادی ہوئی اور ختم ہوگی تو اس کے بعد لوگ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس کی دوبارہ شادی ہوگی ہمارے کلچر میں یہ چیز ہے حالانکہ میں نے قریب سے دیکھا ہے کہ عرب کلچر میں ایسا نہیں ہے میں پچھلے سال ایجپٹ تھی تو میں نے وہاں کئی لوگوں کو دیکھا اور ایسے ہی کہ ینگ لڑکیاں ہیں اور اپنی بوڑھی مائیں اور ان کی شادیاں کروا رہی ہیں اور ایک لڑکی اور وہ کچھ دیکھ رہی ہے لے رہی ہے میں نے کہا آپ کیا کریں گی کہنے کی مجھے ایک شادی پہ جانا ہے تو میں نے کہا آپ کس کی شادی میں جائیں گی تو کہنے مدرس ویڈنگ ماں کی شادی کے لیے وہ آ کے کپڑے اور خرید رہی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ جب ایک در بند ہوتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے دوسرا در کھولنا مشکل ہے اس کے لیے تو لہٰذا اس چیز پہ اپنے دل میں وسط رکھنی چاہیے سوچ سمجھ کے معاملہ رکھے پھر عورت جب ایک گھر دیکھ کے پلٹ آتی ہے تو کچھ سمجھدار بھی ہو جاتی ہے کنواری لڑکی زیادہ جذباتی ہوتی ہے لیکن شوہر دیدہ عورت جو ہوتی ہے وہ تھوڑی اپنے معاملے میں فیصلہ زیادہ اچھا بھی کر سکتی ہے تو بہرحال تلاوت سنتے ہیں ایک بار اس آیت کی اور اس کو جذب کرنے کی کوشش کریں میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آئی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ